اکیسویں صدی کا نشہ انسان ہر دور میں نشہ کرتے آئے ہیں نشہ انسان کو وقتی طور پر مزہ یا سرور دیتا ہے اور اسے زندگی کے تلخ حقائق سے دور کر دیتا ہے تاہم یہ نشہ مستقل بنیادوں پر کبھی سکون نہیں دے سکتا بلکہ نشے کا عادی ہونے کے بعد لوگوں میں نشے کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کا سرور کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب لوگ مزے کے بجائے مجبوری میں نشا کرتے ہیں اور طرح طرح کے عوارض اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں انسان اپنی تاریخ میں ناک اور زبان کے راستے ہی نشے سے واقف رہے ہیں جیسے ہیروئن یا شراب وغیرہ مگر اکیسویں صدی میں نشے کی ایک نئی قسم ایجاد ہوئی ہے جو آنکھوں کے راستے انسانوں کے اندر جاتی ہے یہ نشہ انفارمیشن ایج کے آلات سے ملنے والی تفریح کا نشہ ہے ٹی وی فلمیں ڈرامے کھیل video game internet Face اور چیٹنگ وغیرہ اس نشے کی نمایاں ترین مثالیں ہیں اکیسویں صدی کا ہر فرد کم یا زیادہ اس نشے کا شکار ہے لوگ اس نشے کے بھی اسی طرح عادی ہو جاتے ہیں جیسے شراب اور چرس کا نشہ ہوتا ہے ان چیزوں کے بغیر ان کے شب و روز اور صبح و شام نہیں کٹتے اس کے نتیجے میں بچے تعلیم سے خواتین گھر گرستی سے اور مرد ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں لوگ ایک گھر میں رہ کر ایک دوسرے سے بے خبر رہتے ہیں دوست احباب اور رشتہ داروں سے ملنے کا وقت نہیں رہتا وقت کا زیاں ذہنی صلاحیت کا مفلوج ہونا اور اخلاقی اقدار کی کمزوری اس کے عام نتائج ہیں یہ فرد اور معاشرے دونوں کو ایسے ہی نقصان پہنچاتا ہے جیسے کوئی اور نشہ مگر بدقسمتی سے کوئی اس نشے کو نشہ نہیں مانتا کوئی خود کو اور اپنے بچوں کو اس نشے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا یہاں تک کہ یہ نشہ انہیں سکون سے مستقل طور پر محروم کر دیتا ہے باخبر کی بے خبری ایک مغربی مصنف کا قول ہے کہ اپنے ارد گرد کے حالات سے سب سے زیادہ بے خبر لوگ وہ ہوتے ہیں جو مقامی خبریں مکمل ذوق و شوق سے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں یہ قول بلا شبہ ایک سنگین ترین حقیقت کا بیان ہے اس دنیا میں ہر مزاج کے انسان پائے جاتے ہیں اور ہر طرح کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہوتے ہیں یہاں حادثات ہوتے ہیں جرائم اور سانحات ظہور پذیر ہوتے ہیں مگر عام حالات میں انسانی معاشرے میں یہ استثنائی صورتحال ہوتی ہے یعنی ایک کروڑ کی آبادی میں چند لوگ قتل ہو جاتے ہیں بلا شبہ چند لوگوں کا قتل بھی ایک سنگین بات ہے مگر آبادی کے تناسب کے لحاظ سے معاشرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف اسی شہر میں ہزاروں لاکھوں معمول کے واقعات جاری و ساری ہوتے ہیں تاہم میڈیا کے لیے ان معمول کے نارمل اور اچھے واقعات میں خبر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا اس کی دلچسپی ہمیشہ استثنائی اور سنسنی خیز واقعات میں ہوتی ہے اس لیے میڈیا پر ہمیشہ قتل کے جرائم کی خبریں حادثے اور سانحات کی نوعیت کی چیزیں ہی بیان ہو رہی ہوتی ہیں مگر جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ یہ سب استثنائی واقعات ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس سب کے باوجود نارمل زندگی گزار کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تاہم میڈیا دیکھنے والے نارمل حالات کے بجائے انہی سنسنی خیز اور منفی خبروں کو دیکھ کر اپنا ذہن بناتے ہیں وہ مستقل خوف اور اندیشے میں جینے لگتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر دیتے ہیں انہیں معاشرے میں کوئی چیز نارمل نظر نہیں آتی یہی وہ چیز ہے جو ایک باخبر آدمی کی بے خبری کا سب سے بڑا ثبوت ہے مگر یہ بے خبری بے قیمت نہیں اس کی قیمت انسان کا اپنا ذہنی سکون ہے بلا شبہ یہ سب سے بڑی قیمت ہے جو کوئی انسان دے سکتا ہے بہترین دائی پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے اپنے تجربے کی روشنی میں بتایا کہ بہترین دائی کون ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ زندگی میں ہر موقع پر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا کسی کا کام اپنا ذاتی کام سمجھ کر کر دیا کسی کی مالی مدد کر دی روڈ پر جا رہے ہیں تو کسی کو اپنی سواری پر لفٹ دے دی ایسے تمام مواقع پر لوگوں کے دل میں ان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے لوگ دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ شکریہ سن کر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بھلائی جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے ایک قرض ہے یہ قرض اسی وقت ادا ہوگا جب آپ کسی اور کے ساتھ ایسی ہی کوئی چھوٹی بڑی بھلائی کر دیں گے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر دیں گے کہ جس نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا تب ہی یہ قرض ادا ہوگا بلا شبہ یہ عمل ایک بہترین داعی کی نشانی ہے کسی نارمل آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے محسن کی نصیحت کو بھول جائے انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ آسانی کے وقت سرکش اور غافل بنا رہتا ہے مگر مشکل میں وہ اپنے جامع میں آ جاتا ہے اس موقع پر کی گئی کوئی نصیحت خاص کر جب وہ اپنے محسن کی طرف سے کی جا رہی ہو انسان کی یادداشت کا حصہ بن جاتی ہے وقت و حالات اسے کبھی یہ بات بھلا دیں مگر جب کوئی مصیبت زدہ یا ضرورت مند اس کے سامنے آئے گا تو بہرحال اسے یاد آ جائے گا کہ کبھی کسی مہربان نے اس پر احسان کر کے بدلہ چاہنے کی بجائے دوسرے سے بھلائی کی نصیحت کی تھی پھر چراغ چراغ کو جلائے گا اور برائی کا اندھیرا دور ہونا شروع ہو جائے گا یہی دعوت کی وہ حکمت ہے جس کی آج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے مال اور حوصلہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اللہ انہیں مال دے گا تو وہ لوگوں پر کثرت سے خرچ کیا کریں گے اس لیے وہ اللہ سے کثرت مال کی بہت دعا کرتے ہیں میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا طلب مال کا مقصد یہی ہے تو پھر صرف مال کی دعا مت کیجیے بلکہ اللہ سے مال خرچ کرنے کا حوصلہ بھی مانگیے اس لیے کہ پیسے خرچ کرنے کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے زیادہ تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے مال خرچ کرنا ایک عظیم ترین عبادت ہے اس کی جتنی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے کم ہی کسی اور عبادت کی آئی ہوگی نیکی کا سات سو گنا تک اجر اور اللہ کو قرض دینے جیسے عظیم مقامات کا بیان قرآن مجید میں مال خرچ کرنے کے حوالے ہی سے ہوا ہے مگر مال کی ایک عجیب خصوصیت ہے یہ جیسے ہی انسان کے پاس آتا ہے اسے گن گن کر رکھنے سمیٹنے جمع کر لینے تجوری اور بینک بیلنس بھر لینے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے انسان بہت حوصلہ کرے تو وہ اس مال کو اپنی ذات اور خواہشات پر خرچ کر دیتا ہے مگر یہ مال دوسروں پر خرچ کیا جائے اور اپنا مال لوگوں کو دیا جائے یہ حوصلہ شاز و نادر ہی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے یہ حوصلہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن پر اللہ کا خصوصی فضل ہو یہ وہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں کے لیے چن لیتے ہیں ان کے دل میں انسانیت کا درد رشتہ داروں کی محبت اور خدا کے دین کی نصرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے بعد انسان مال کے کم ہو جانے کے خیال سے نہیں گھبراتا وہ خرچ کرتا ہے اور اللہ اسے اور دے دیتا ہے کبھی تنگی بھی ہو جائے تب بھی ان کا ہاتھ نہیں رکتا یہی وہ لوگ ہیں جو روز قیامت اللہ کو قرض دینے والے اور نیکیوں کا اجر سات سو گنا تک پانے والے بنیں گے قرآن کا زکاة کیلکولیٹر مسلمان ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جس میں ذاتی استعمال کی اشیاء کو چھوڑ کر جمع شدہ سرمائے کی ہر شکل پر ڈھائی فیصد زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے زکوٰ کا حساب رکھنا زیادہ مشکل نہیں کل رقم کو چالیس سے تقسیم کر دیا جائے تو عائد ہونے والی زکوات کا حساب معلوم ہو جاتا ہے تاہم جن لوگوں کے اموال مختلف مدوں میں محفوظ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کام کچھ مشکل ہوتا ہے چنانچہ ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے زکوٰۃ کیلکولیٹر انٹرنیٹ پر عام دستیاب ہیں ان کی مدد سے بآسانی اپنی زکوٰۃ معلوم کی جا سکتی ہے تاہم زکوٰۃ یا انفاق کیلکولیٹر کی ایک قسم اور بھی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خرچ کیے گئے ہر پیسے کو دس سے سات سو گنا تک بڑھا دیتے ہیں جبکہ ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی صورت میں ساری رقم صفر سے ضرب کھا جاتی ہے یہی معاملہ خرچ کر کے احسان جتلانے اور ایزا دینے کا ہے ہر بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کے بیان کردہ اس کیلکولیٹر پر اپنے خرچ کا حساب ضرور کرے وہ اگر اپنا انفاق پورے دل سے اللہ کی رضا کے لیے کرے گا ہر طرح کی مشکل اور تنگی کے باوجود کرے گا اسے لوگوں پر احسان کے بجائے خود پر اللہ کا احسان سمجھے گا اسے اپنی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھے گا اسے اپنی تربیت اور آخرت کی محبت کا سبب بنائے گا تو اس کا خرچ کیا ہوا ہر روپیہ سات سو روپے سے بدل جائے گا اگر ہم اپنی زکوٰۃ اس طرح خرچ کرتے ہیں اور ہماری کل زکوٰۃ دس ہزار روپے بنی ہے تو اللہ کے ہاں وہ ستر لاکھ سمجھی جائے گی اور ایک لاکھ ہے تو سات کروڑ روپے کے برابر سمجھی جائے گی اس کے برعکس ریاکاری نمائش اور جتلانے والے کی کروڑوں کی زکوٰۃ بھی قیامت کے دن صفر ہو جائے گی سو آج کے بعد آپ زندگی میں جب بھی زکوٰۃ اور انفاق کا عزم کریں تو ہمیشہ قرآن مجید کا زکاة کیلکولیٹر اٹھائیے اور اس پر اپنی رقم کے بجائے احساسات کا حساب کیجیے آپ کو معلوم ہو جائے گا فرشتے آپ کے نامائے اعمال میں کتنی رقم لکھ رہے ہیں یہ دنیا وہ دنیا اس مادی دنیا میں ہمارا ہر عمل ایک نتیجہ تخلیق کرتا ہے ہم چلیں گے تو آگے بڑھیں گے بوئیں گے تو کاٹیں گے کھائیں گے تو سیر ہوں گے پئیں گے تو پیاس بجھے گی بولیں گے تو سنے جائیں گے محنت کریں گے تو اسباب دنیا جمع کرتے چلے جائیں گے مگر اس دنیا میں ایمانی عمل کوئی مادی نتیجہ پیدا نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات الٹا نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے ایک بندہ مومن اس طرح تڑپ کر خالق ارض و سما کی حمد کرتا ہے کہ پہاڑوں پرند اس کے ساتھ حمد کرنے لگتے ہیں مگر وہ گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن کر دیا جاتا ہے ایک دیانتدار شخص کرپشن کی دلدل میں گھرے ہو کر بھی خود کو آلودہ نہیں کرتا مگر اس کی ایمانداری اس کے لیے قیمتی پلاٹ اور عالیشان گھر نہیں تخلیق کر دیتی ایک باحیال لڑکی اپنی شرافت کا بھرم رکھتی ہے مگر حسن پرستی کے اس دور میں اپنا گھر اس کے لیے خواب و خیال ہو جاتا ہے وہ قدریں جن کے بغیر انسانیت شرف انسانیت سے محروم ہو جائے گی وہ اس مادی دنیا میں آخری درجے میں غیر مؤثر ہیں اس سے زیادہ حوصلہ پست کر دینے والی کوئی حقیقت اس مادی دنیا میں نہیں پائی جاتی ایسے میں خدا کی کتاب ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مادی دنیا ایک روز کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور ہر مادی عمل فنا ہو جائے گا پھر ایک نئی دنیا تخلیق ہوگی اس دنیا میں خدا کی محبت اور خوف میں بہنے والا ہر آنسو ستاروں اور کہکشاؤں کی بادشاہی تخلیق کر دے گا فوہش کو دیکھ کر چھک جانے والی نگاہ حسن کے جلووں کی ابدی تماشائی بنا دی جائے گی اپنی نسوانیت کو مجمع میں ابھارنے کے بجائے چھپانے والی ہایا جمال و کمال کے آخری قالب میں ڈھال دی جائے گی ایمان رحم انفاق صبر اس روز وہ چیک بکس بن جائیں گے جن سے جنت کا ہر محل اور ہر نعمت خریدی جا سکے گی یہ مادی دنیا اور اس کا ہر عمل فانی ہے وہ ایمانی دنیا ابدی ہے اس کی ہر نعمت لازوال ہے میاں بیوی اور دوستی ہمارے معاشرے میں نوجوان شادی شدہ جوڑوں میں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے جہاں اس کے اور کئی اسباب ہیں وہیں اس کا سبب اس بات کو نہ جاننا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق دوستی اور برابری کا نہیں بلکہ محبت اور موافقت کا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلق اور دوستی کے تعلق میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوست اپنے ذوق کے مطابق بناتا ہے کسی بھی دو افراد کا ذوق سو فیصد ایک سا نہیں ہو سکتا لیکن دوستی کے رشتے میں یہ حقیقت اس لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتی کہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی مرضی اور موڈ کے مطابق وقت گزارتا ہے اور جب دل چاہے اپنے گھر کی راہ لے سکتا ہے جبکہ میاں بیوی ایک ہی گھر میں ہم وقت ساتھ رہتے ہیں نتیجے کے طور پر ان کے ذوق عادات رویے اور سوچ کے تمام فرق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں ایسے میں نبھانے کی ایک ہی شکل ممکن ہے کہ دونوں فریق کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کریں یہ ایڈجسٹمنٹ عین عدل و انصاف کی بنیاد پر ففٹی ففٹی کے تناسب سے نہیں ہو سکتی حقیقت پسند لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ زیادہ تر حالات میں شادی کے ابتدائی پانچ سات برسوں میں کم یا زیادہ بیوی ایڈجسٹ کرتی ہے جبکہ باقی ساری زندگی کم یا زیادہ مرد ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے یہ ایڈجسٹمنٹ یا موافقت برابری کی بنیاد پر نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے جبکہ دوستی ہر حال میں برابری کا تقاضا کرتی ہے یہ برابری اگر ممکن نہیں تو دوستی ختم ہو جاتی ہے مگر دوستی ختم ہونے سے زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ انسان کو اور دوست مل جاتے ہیں جبکہ میاں بیوی کی علیحدگی ایک گھر کے ٹوٹنے اور بچوں کے برباد ہو جانے کا نام ہے اسی لیے میاں بیوی کو برابری اور دوستی کے بجائے محبت اور موافقت کے اصول پر زندگی گزارنی چاہیے ایمان حج اور جہاد ذیل حج کا مہینہ حج کا مہینہ ہے یہ عظیم عبادت جو اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے زندگی میں ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ایک دفعہ فرض ہے امام بخاری اپنی صحیح کی کتاب الایمان میں کی روایت لائے ہیں جو اس بات کا بہترین بیان ہے کہ دین اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کہا پھر کون سا عمل فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد پھر پوچھا گیا پھر اس کے بعد تو فرمایا حج مبرور بخاری رقم چھبیس یہ حج مبرور کیا ہے اس کو ایک دوسری روایت میں اس طرح واضح کیا گیا ہے جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر اس میں کوئی شہوت یا نافرمانی کی بات نہ کرے تو وہ حج سے اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے بخاری رقم اٹھارہ سو انیس اس حج مبرور کا بدلہ ایک روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے عمرے کے بعد عمرہ ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور سچے حج یعنی حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے بخاری رقم سترہ سو تہتر اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے حج دین ابراہیمی کی سب سے جامع عبادت ہے جسے تمام عبادات کا منتحہ کمال کہنا کوئی مبالغہ نہیں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کوئی عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہر وہ شخص جس نے زندگی میں یہ سعادت حاصل کر رکھی ہو وہ اپنے تجربے سے اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ بندہ مومن صرف اللہ پر ایمان اور اس کے رسول کے طریقے پر اپنی جان پر دکھ جھیلتا مال کو خرچ کرتا گھر وطن اور رشتے ناتوں کی دوری سہتا احرام کی سخت پابندیاں خود پر لگاتا ہوا صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر پر حاضر ہوتا اور مناسق حج ادا کرتا ہے یہی وہ قربانی ہے جو ایمان اور جہاد کے بعد حج مبرور کو سب سے بڑا عمل بنا دیتی ہے تاہم ان سب کے ساتھ حج کو حج بنانے والی چیز یہ حقیقت ہے کہ حج دراصل جہاد کی تمثیل ہے یہ اس جنگ کی تمثیل ہے جس کا اعلان روز ازل شیطان نے یہ کہہ کر کیا تھا کہ لاغوی یوم اجمائین یعنی میں ان سب کو گمراہ کر کے دم لوں گا اس اعلان کے ساتھ ہی شیطان اور اس کی ضروریت کی آدم اور اولاد آدم کے ساتھ ختم نہ ہونے والی جنگ شروع ہو گئی بدقسمتی سے ہر دور میں انسانوں کی اکثریت اس جنگ میں اپنے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے شیطان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی طرف سے جنگ شروع کر دیتی ہے ایسے میں ایمان کا قلادہ گلے میں ڈالے اور اطاعت کا عہد کیے ہوئے سچے مسلمان خدا کی طرف سے جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ خواہشات کے تیروں اور شہوات کے شیطانی نیزوں کا مقابلہ صبر کی آہنی ڈھال سے اور تعصبات کی ہر فصیل کو حق پرستی اور سچائی کی تلوار سے فتح کر لیتے ہیں حج ایسے ہی لوگوں کے لیے گویا ایک تربیتی کورس ہے یہ مومن ابراہیمی صدا پر لبیک کہتے اور دنیاوی زیب و زینت اور لطافت کو ترک کر کے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں ان کا پہلا پڑاؤ منا کے فوجی کیمپ میں ہوتا ہے پھر عرفات میں امام کے خطبے کی شکل میں لشکر کشی سے پہلے واض و نصیحت اور اللہ سے دعا ازاری کا اہتمام ہوتا ہے سفر جہاد کی تمثیل میں نماز جمع اور قصر کرتے ہوئے یہ لشکر مزدلفہ پہنچتا اور صبح دم اپنے رب کو یاد کرتا ہوا غنیم پر جا پڑتا ہے یہی وہ عمل ہے جسے مناسق حج کی اصطلاح میں رمی جمار یا شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا عمل کہتے ہیں اس پہلے حملے کے ساتھ ہی قربانی دے کر خود کو رب کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم کرتے سر منڈوا کر اس کا شرف غلامی حاصل کرتے اور اس کے گھر کا طواف کر کے اس کو مرکز زندگی بنا کر اپنی زندگی گزارنے کا عزم کرتے ہیں پہلے دن صرف پہلے بڑے شیطان پر اور اگلے دو یا تین دن تک تینوں شیطانوں پر یہ مومنانہ سنگ باری حملے جاری رہتے ہیں یہ تین شیطان بھی دراصل ان تین چیزوں کی علامت ہیں جہاں سے انسان سب سے زیادہ گمراہ کیا جاتا ہے پہلا ابلیس اور اس کی ضروریت یہ سب سے بڑی شیطانی قوت ہے دوسری انسان کا اپنا نفس جو اگر خود پر غالب آ جائے تو شیطان کا سب سے بڑا ساتھی بن جاتا ہے تیسرا انسان کا ماحول اور اس میں پائی جانے والی شیطانی ترغیبات یہی وہ تین مقامات ہیں جہاں انسان کو زندگی بھر شیطانی وسوسہ انگیزیوں کے خلاف لڑتے رہنا ہوتا ہے اس سنگ باری کے بعد یہ مجاہد اس عزم کے ساتھ گھروں کو لوٹتے ہیں کہ زندگی بندگی میں گزرے گی اور شیطان کا ازلی چیلنج پورا نہیں ہوگا کہ خدا بندے کو شکر گزار نہیں پائے گا بدقسمتی سے دور حاضر میں لوگ بڑی تعداد میں حج کرنے تو جاتے ہیں مگر انہیں حج کی یہ حقیقی نہیں بتائی جاتی چنانچہ وہ اسے کا ایک مجموعہ سمجھ لیتے ہیں جسے برے بھلے طریقے پر ادا کر دیا جاتا ہے بلا شبہ مالی اور بدنی طور پر قربانی دے کر جب حج کیا جائے تو اس کا اپنی جگہ بڑا عجر ہے مگر جب لوگ اسپرٹ سے واقف ہی نہیں ہوتے تو پھر ان کی زندگی میں وہ حقیقی اسپرٹ پیدا نہیں ہوتی وہ اکثر اوقات اسے گناہ بخشوانے کا ایک سفر سمجھتے ہیں اور واپس آ کر وہی شیطان کی پیروی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں جیسی وہ پہلے گزار رہے تھے لیکن اسپرٹ اگر بار بار دہرائی جائے تو انسان کا حج صرف ایک سفر نہیں رہتا بلکہ یہ زندگی کا ایک نیا آغاز بن جاتا ہے وہ آغاز جس کی آج ہمارے معاشرے کو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے